یہ اردو کی کہانی ہے اور یہ کہیں لکھی ہوئی کہانی میں نے پڑھی نہیں ہے میں نے اپنی نانی سے سنی تھی اور آج تو اچھا بھائی ایک تھی بیچویا اور بیچویاں جو تھی وہ کیا بھائی ان کو شوق ہو گیا دیکھا انہوں نے کہ لوگ اچھی اچھی پیاری پیاری بالیاں پہنے ہیں کان میں اور پیاری پیاری بالیاں پہنے ہیں ناک میں تو انہوں نے اپنی امی سے کہا کہ امی امی میری ناک چھیل دیجیے مگر بھائی امی نے مانی نہیں انہوں نے کہا نہیں بھائی میں نے دو ناک مگر بی چوڑیاں مانتی ہی نہیں تھی پھر وہ اپنی نانی اماں کے پاس گئے اور انہوں نے کہا نانی میری ناک چھید دیجیے نانی اماں نے کہا اچھا بھائی لیا نانی اماں دادی اماں مان لیتی ہیں نا بچوں کی باتیں تو انہوں نے کہا اچھا بھائی لاؤ سوئی سوئی لاؤ ہم چھ چھ دیتے ہیں اب ہم کو نظر تو ٹھیک نہیں آ رہا مگر پھر بھی چھیدے دیتے ہیں ہم بس نے جلدی سے امی کی سوئی لی اور تاگا لیا اور لے کے آ گیا نانی کے پاس نانی نے کہا لاؤ بھائی نے کہا کہاں ہے تمہاری نان نے کہا بھائی نانی اما یہ ہے اچھا اچھا بھائی لاؤ لاؤ اچھا پکڑے انہوں نے ناک اور نفر اچھا، ٹھیک ہے اب کی نفر نہیں ہوگا ہم چھ دے دیتے اچھا، اچھا، ندی کے کنارے اور ندی میں جا کر کے ناک دھونا شروع کی اور جو ناک دھوئی ناک دھوئی کہتے ہیں کہ بہتے جا رہا بہتے جا رہا بہتے جا رہا پورا ندی کا پانی لال ہو گیا اتنا خون بہا میٹویا بھائی مجھے دھوت تو گر گئی اتنے میں ایک بیل آیا بیل آیا پانی پینے کے لیے بیل کیوں آیا ہوگا ندی پہ ہاں، سارے جانور ندی پہ دریا پہ جاتے ہیں نا پانی تو جناب بیل آیا ندی پہ پانی پینے تو اس نے جو ندی کا پانی لال دیکھا تو اس نے کہا اے ہے ندی تمہیں کیا ہو گیا ابھی صبح میں آیا تھا تو اچھا خاصا تمہارا صاف شفاف پانی تھا تو انہوں نے کہا ہاں بھائی بیل نہ پوچھو کہ کیا ہوا انہوں نے کہا نہیں بھائی بتاؤ تو کہ کیا ہوا نہیں نہیں بھائی مت پوچھو زندگی کا نہیں بھائی نہیں بتاؤ بتاؤ یہ کیسی بات ہے ہم تمہارا پورا پانی لال ہو گیا اس میں تو کوئی تو بات ہوئی نہیں کہا جی سنو تو پھر بیچویا کی چھدی ناک ندی کا پانی لال بیل کے سنگ جھڑ اب تو بھائی بیل کے سر کے اوپر دو بڑے بڑے خوبصورت قسم کے سینگ تھے وہ دونوں ٹپ ٹپ گئے اب تو بھائی بیل نے کہا ہائے ہائے ہائے یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا اور کرتا ہوا وہ بھاگا بھاگا بھاگا بھاگا بھاگا بھاگا بیل نے کہا میں کیا کروں میں تو پریشان ہو گیا پریشان ہو کر کے وہ جلدی سے درخت کے پاس گیا پتے کھانے کے لیے ہم ہوا اس کی چھاؤں میں بیٹھنے کے لیے بس وہاں پہ جیسے ہی پہنچا درخت نے دیکھا درخت نے کہا اے بیل تمہیں کیا ہوا تیرے سنگ کہاں گئے بیل نے کہا مت پوچھو بھیا ذرا مت پوچھو بڑی دکھی کہانی ہے کہا نہیں نہیں بھائی بتاؤ ابھی تم پتے کھاتے کھاتے گئے تھے یہاں سے ٹھیک ٹھاک تھے اب یہ کیا ہو گیا تمہیں تو جناب نے کہا میں کھانے نہیں دوں گا تمہیں اپنے پتے جب تک کہ تم بتاؤ گے نہیں بس انہوں نے کہا لو گھر پھر سنو ضد ہے تو پھر سنو بیچویا کی چھلی لال ندی کا پانی لال بیل کی سنجھڑ بر کی ارے بھائی یہ کہنا تھا کہ ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ سارے درخت کے پتے جھڑنا شروع ہو گئے اب درخت نن دھڑن کھڑا ہو گیا وہاں پہ تو اس کے پتے ہی نہیں تھے سارے اس کے پتے لائے ہو گئے اتنے میں ایک کوا آیا کہاں کہاں گرمیاں بڑی تھیں بھائی اس نے سوچا درخت کے اندر چھپ کر کے اور ذرا دیر آرام کر لی تو جو کبا آیا آ کر کے پر سے آ کر کے بیٹھ ہاں اے درخت تمہاری پتے کہاں گئے درخت نے کہا بھائی نہ ہی پوچھو تو اچھا ہے بھلا ہوگا انہوں نے کہا نہیں بھائی بتاؤ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ اچھے خاصے درخت میں تو تمہارے پاس پیاسا گرمی میں پریشان تمہارے پاس بیٹھنے آیا تھا اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں بھائی اور درخت کے پر تم نے پتے ہی سارے گرا دیے اس نے کہا لو بھائی سنو پھر بیچوہیا کی چھدی ناک ندی کا پانی لال بیل کے سنگ جھڑ بل کے پتے جھڑ کوا کانا اب بس کوا تو کانا ہو گیا اب وہ کائیں کائیں کائیں کائیں کائیں کائیں کرتے ہوئے وہ ایک دکان کے اوپر جا کر کے بیٹھا تیلی کی دکان پر تو تیلی نے جو دیکھا تو تیلی نے کہا اے کوے کیا کائے کائے کر رہا ہے اب جو تیلی نے اس کو دیکھا تو دیکھا کہ وہ تو کانا ہو گیا ہے نے کہا جب ہی کائے کائے کر رہا ہے آپ کو کیا ہو گیا نے کہا بھائی نہ پوچھو تیلی بھیا نے کہا نہیں بتاؤ بتانا پڑے گا اچھا بھائی نوٹ سنو بیچویا کی ندی کا کا پانی لال بیل کے کے کے جھڑ جھڑ بر پتے کانا تیلی تیلی تیلی تیلی لولا لولا لولا بنیا بہرا سوری تو ہاتھ اچھے خاصے ہو گیا اتنے میں اس دوست بنیا آیا اور بنیا نے کہا اے بھیا تیلی ذرا سا تیل تو دینا خود ہی لے لو ہم کہاں سے دیں گے ہمیں تو کیا ہو گیا بھائی بھائی کیا کیا کیا ہو ہو گیا گیا تمہارے ہاتھوں کو کہنے لو سنو یہ سنایا ہوگا اس نے کی چھدینا ندی کا پانی لال بیل بی سی بر کے پتے جھڑ کوا کانا تیلی لولا بنیا بہرا او بھائی بنیے کے کان گئے اور انہوں نے کہا یہ بنیے کے کان تو بنیے سمجھ بنیا نہیں آئے اب کوئی کچھ بول رہا ہے بنیا ہے اتنے میں بنیا گیا بڑ بڑ کرتا ہوا کہ پتہ نہیں کان میں کیا ہو گیا ہے کان مسلتا ہوا مارتا ہوا مگر بھائی اپنی دکان میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک نوکرانی آئی نوکرانی نے کہا بنیے بنیے ذرا نمک تو دینا نوکرانی رکھی جن جہاں کی وہاں پر بیگم صاحبہ نے بھیجا کہ جاؤ بھائی جا کر کے ذرا نمک لے آؤ اس لیے کہ میاں کے دوست آئے ہیں اور چائے بنا کر کے بھیجنی ہے اور تھوڑے سے نمک پارے بنا کر کے بھیجنے تو جناب نوکرانی آئی مانگنے کے لیے اب وہ جو آئی تو اس نے کہا بنیے بنیے ذرا نمک دینا جلدی سے بنیے نے کہا ہاں چاول دوں نے کہا کیا بکی جا رہا ہے میں نے کہا نمک دے دال مانگی تھی بھیا تیری دکان پہ تو آنا بڑا مشکل ہو گیا ہے ابھی بیگم صاحبہ تو میری دھنکا ہی لگا دیں گی اور تم کس طرح سے نمک دو نمک نمک نمک آٹ سمجھ گیا آٹا آٹا آٹا نہیں بھیا نمک اور بھائی وہ اس نے نمک چھپٹا وہاں سے اور کہا ہم خود ہی لیے لیتے یہ لو چار پیسے اپنے جب بنیے سے پوچھا کہ ارے کیا ہو گیا بنیے تجھے تو اس نے کہا لو بھائی سن لو اور نوکرانی کو پوری کہانی سنا دی کہ بیچویا کی چھدی ناک ندی کا پانی لار بیل کے جھڑ بر کے پتے جھڑ کوا کانا تیلی لولا بنیا بہرا لونڈی ہنسی بس نوکرانی ہنسی کرتے وہ گھر پہنچی ہر دن صاحبہ نے کہا پاگل ہو گئی ہے نمک دینے میں سجا تھا یہ کیا بیماری لے کر آئی اور جناب کودنے لگی دیر ہمارے بڑی شامت آئی اب باہر سوچو کہ کیا ہو رہا تھا باہر میاں اور دوست بیٹھے ہوئے تھے ہم نے اندر سے جو کہ آوازیں سنی تو انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے یہ گھر کو نا اب میاں کو پریشانی ہوئی وہ جناب باہر گئے اندر آئے گھر کے اندر دیکھنے کے لیے تو دیکھا کہ لڑکی جو ہے نوکرانی جو ہے وہ <laughs> اور جو اس کی بیوی ہے وہ تو ایک پلنگ سے دوسرے پلنگ میاں نے کہا تم دونوں کا دماغ کچھ صحیح ہے کہ نہیں ہے میں نے چائے مانگی تھی یہ دھبا دھب کیا کر رہی ہو تم اب وہ دھبا دھب جائے کہ بھائی آپ مت پوچھئے کہ نہیں بتاؤ کیا مطلب ہے کہ مت پوچھئے بتاؤ کہ یہ کاری تکلیف رہی ہو تم لو بھائی سنو پھر بین چویا کی چھدی تم لوگ کو یاد ہوگی کہانی بین چویا کی چھدی نار ندی کا پانی لار بیل کے سین بر کے پتے جھڑ کمرہ کانا بنیا بہرا لونڈی ہنسنی بی بی کودنی میاں تبلچی لو بھائی تک بنا دن تک بنا دن تک بنا دن تک ارے بھائی میاں تو یہ کرنے لگے اب جو اندر سے دے دھبا دھب ہی ہی ہی ہی اور تک دینا دن کی آواز میں مہمانوں نے کہا یہ پاگل خانے ہم ہم ہیں سنو میرے میں بھاگ چلے یہاں یہاں سے یہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ پہ کیا ہو رہا ہے اب جو انہوں نے اندر جھانکا تو دیکھا یہ سب تماشا اور سارے کے سارے دوست میاں کے در در در در بھاگے پانی بھر نہیں آئے کہانی ختم پیسہ ختم